ظہور قدسی صبح سعادت زندگی خواب ہے اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جاتے ہیں ہر کسی کو ایسے سچے خواب دکھائی نہیں دیتے بہت سے لوگ خوابوں کو تصورات کی افسانہ ترازی اور اوہام کی بتکری بتاتے ہیں لیکن اپنی اپنی وسط فکر و خیال اور دل و نگاہ کی پاکیزگی کی بات ہے بعض خواب اوہام کی شیشہ گری سے بلند ہوتے ہیں مستقبل کے برزخ کی اس طرح مثالی سیر کرائی ہے کہ آنے والے واقعات کا عکس آئینہ ادراک پر پڑنے لگتا ہے یہ خواب دوسروں کی بیداری سے زیادہ سچے کارآمد بلکہ مقدس ہوتے ہیں اس دنیا میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جاگتے ہیں مگر ان کے دل سوتے رہتے ہیں انفس و آفاق کی نشانی میں بھی انہیں ہدایت کا کوئی اشارہ نہیں ملتا ماضی اور حال کے واقعات کی رسد گاہ سے مستقبل کی ایک پرچھائی بھی ان کو نظر نہیں آتی ساری زندگی بے قبری میں گزر جاتی ہے مگر کچھ سعید روحیں عالم قاب میں بھی بیداری کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی ہیں اور مستقبل ان کے سامنے آپ ہی آپ آ کھڑا ہوتا ہے آمنا کو قاب نظر آنے لگے نہایت ہی عجیب و مبارک قاب کبھی یہ کہ بی بی آمنہ کا جسم قاکی یک بار گی آئی کی طرح جھلکنے لگا اور روئے روئے سے سرد شوائیں نکلنے لگی کبھی کانوں نے سنا کہ بہشت کی ہوریں آسمان کے فرشتے اور مقدس مبارک مبارکباد دے رہی ہیں کبھی سوتے میں ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہے اونچے سے اونچے پہاڑ پست نظر آتے ہیں آمنا کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں اور چاروں طرف تہنیت و تبری کی زمزمے چھڑے ہیں دستور کے مطابق قبیلے کی عورتیں آمنا کی مزاج پرسی کے لیے آتی تو انہیں کچھ ایسا نظر آتا جیسے بام کعبہ سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے جسے کافوری شموں سے زیادہ اجلے اور روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہیں گھروں میں چرچے ہونے لگے کہ آمنا پر آسمان کی نورانی دیویاں بہت مہربان ہیں وحب کی بیٹی عبد المطلب کی بہو عبداللہ کی شریک حیات اور ہونے والے بچے کی ماں زہرا و مشتری بنی جا رہی ہے اے لو ستارے زمین پر جھک آئے یہ آج کیا ہو رہا ہے عبداللہ کی پھوپھی نے کہا میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ جتنی روشن یہ پچھلی رات ہے اتنے اجلے تو دن بھی نہیں ہوتے ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا ام مابد اور ایک کنک کھوائیں بعد صبح گاہی کے جھونکے نسیم کی ٹکلیاں در و دیوار جھومے جا رہے ہیں طائف کے سبزہ زاروں اور بغیچوں کی بھی میں نے صبح دیکھی ہیں پر آج کی صبح تو سب سے زیادہ عجیب ہے اور خوشبو کی لپیٹیں جیسے یمن کا تمام عطر جمع کر کے کسی نے چھڑک دیا ہے کاش اس رات کی صبح نہ ہوتی اور ہم سدا یہی منظر دیکھتے رہتے تیسری عورت نے دوپٹے کا آنچل موڑتے ہوئے کہا قریش کے جن گھرانوں میں لوگ آج جلد اٹھ بیٹھتے تھے وہ اپنے بتوں کو تھامتے تھامتے اور اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے تھے مگر بت کسی طرح کھڑے رہنے کے لیے تیار نہ تھے ان کی آپ ہی سجدے میں جھکی جا رہی تھیں آج کیا ہو گیا ہے میرے معبود تو لیٹے جاتے ہیں گرے جاتے ہیں شاید نیند آ رہی ہے مگر بت تو سویا نہیں کرتے کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے لاؤ پھر ایک بار خلوص عقیدت سے سجدہ کروں بوڑھے قریشی نے بت کو دیوار کے سہارے کھڑا کر کے سجدہ کیا اور پھر جو سر اٹھایا تو کا ماتھا بھی قاک پر رکھا تھا اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کا ہاتھ تھام کر بولی میرے ساتھ چل کر دیکھو فریسا کا معبود زہر کا حاجت روا قبیس کا بت اور خود میرا خدا سب کے سب قاک پر پیشانی کے بل گر پڑے ہیں اس پر بوڑھے عرب نے عورت کا ہاتھ جھٹک کر جواب دیا میں خود اس پریشانی میں مبتلا ہوں میرے معبود کو نہیں دیکھ رہی پر سر رکھا ہے تم اپنے معبودوں کو سنبھالو میں اپنے خدا کو تھامتا ہوں یہاں عبد المطلب کے گھر میں پر سرور آمیز کی ستاری تھی اسی عالم میں اس کے کانوں نے سنا یہ اسماعیل زبی اللہ کی ماں حاجرہ ہے آواز تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور وقفے کے بعد زیادہ شینی لہجے میں کسی نے کہا ام احمد دعا ابراہیم مبارک یہ اثار اللہ کی ماں مریم ہے کماری مریم شہر جلیل کے مبلغ کی والدہ محترمہ پھر دوسری آواز ام محمد نوید مسیحا مبارک ابھی دن رات ملے جلے تھے اس لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا سپیدی سہد نمودار ہو ہی رہا تھا کی نازک پتیوں پر شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے سروشم شاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگڑائی لی کشت نوا کی چہکاروں سے تمام فضا زار بن گئی جنت آج سچ زمین پر اتر آئی تھی منا کی وادی مروا کے سنگریزے قبیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں میں جم جم کر رہا تھا ستارے جھل ملا رہے تھے کلیاں چٹک رہی تھیں اور پھول مہک ہی رہے تھے کہ اتنے میں گھر کی عورتیں خوشی سے بے تاب ہو کر پکاری کوئی عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دو عبد المطلب اس کو سنتے ہی تیزی کے مارے پاؤں بہ کے بہ کے سے پڑ رہے تھے عبد المطلب کے رقصاروں کی جھریوں میں مسلط مل کر رہی تھی آمنا نے فرتے غیرت سے چادر منہ پر ڈال لی عبد المطلب نے پوتے کو دیکھا پریشانی کو چوما ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھی سید القریش اتنا نورانی چہرہ آپ نے آج تک دیکھا نہ ہوگا اور تو نے کہا ریب نہ صرف میں نے شاید دنیا میں کسی آنکھ نے ایسے جلوے نہ دیکھے ہوں چاند سورج کہکشاں قوس قضا خون گنچے حیران ہوں کہ کس چیز سے اس نو کے چہرے کو تشبیح دوں اس کے حسن و جمال کے سامنے تو پھیکے اور بے رنگ ہیں اور یہ باتیں مجھ سے محبت نہیں کہلوا رہی رہی ہے ہے ہے یہ حقیقت جو عبد عبد المطلب المطلب کی زبان سے آپ آپ ہی بول کے جواب پر عورتوں میں باہم سرگوشیاں ہونے لگیں جیسے کوئی اپنے دل کی بات کہنا بھی چاہے اور کسی سبب سے کھل کر نہ کہہ سکے کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں اچھا گیت گانا چاہتی ہو میں چلا جاؤں مجھ بوڑھے کے سامنے دف بجاتے ہوئے شرم آتی ہوگی عبد المطلب کے کہنے پر عورتیں بولی یا رات ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کیفیت دیکھی ہے اگر کسی کے سامنے بیان کریں تو لوگ کہیں گے کہ یہ عورتیں دیوانی ہو گئی ہیں کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے ان کے دماغ میں قلل آ گیا ہے رات کا سما لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتا وہ دیکھنے کی چیز تھی کہنے کی نہیں اور کوئی کہنا بھی چاہے تو وہ کیفیت ان لفظوں میں کہاں سما سکیں گی عبد المطلب نے مسکرا کر جانا چاہا ابن عبداللہ کہا کرے اس ہاشمی نو کو ایک خاتون نے دریافت کیا اچھا نام کی طرف اشارہ ہے بہت خوب عبداللہ کے لخت جگر اور آمنا کے نور نظر کا نام ہم نے رکھا احمد اور ہاں محمد بھی تمام دنیا میں تعریف کی جائے گی میرے چاند کی فضا میں مان دھیما سا غیبی نقمہ گونجا زمینوں میں ہی نہیں آسمانوں میں بھی اس کی ثنا کے نقمے بلند ہوں گے عبد المطلب کا جواب سن کر آمنا کے ہوٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی جیسے اس کے دل کی بات عبد المطلب کی زبان پر آ گئی